حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا پھر آپ فوت ہو گئے نہ تو آپ نے اس سے روکا اور نہ قرآن میں اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستائیس